بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم مزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون پچھلے رکو میں اور اس سے پیچھے بھی نکاح کے متعلق طلاق کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں اور عدت کے مسائل بھی بیان ہو یہاں سے عشاء مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے نکاح کا ایک اہم مسئلہ نکاح ثانی کا مسئلہ بیان فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہوتا ہے اس کے نکاح کو تو اس کے اس کا جو خامند ہے طلاق کی صورت میں پچھلا خامند وہ آگے نکاح نہیں کرنے دیتا اسے جہاں کہیں بھی بات چلنے لگے گی وہ رکاوٹ ڈالے گا مسئلہ کھڑا کر دے گا اور دوسرا یہ کہ کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی خاندان والے جو ہیں اس کے والدین اور بھائی منع کرتے ہیں نکاح کرنے کو دوسرا نکاح کرنے کو اور ایک صورت یہ ہے نکاح سے منع کرنے کی کہ کسی کے ہاں مثال کے طور پر کسی بندے نے طلاق دی تھی ایک طلاق تھی وہ رجی تھی عدت گزرنے پر وہ بائن ہو گئی طلاق بائن ہونے کی صورت میں اب چونکہ اس کا نکاح ایک طلاق دو طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد اسی خامن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بھی لوگ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے اب اسی نے طلاق دے کہ تمہیں گھر سے نکالا ہے اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرو گی تو لہذا ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب باتوں کو رب تمہارے کو تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے ہوا یہ کہ آکل صاحب السلام کی ایک تھے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کا نکاح کسی کے ساتھ حضرت ماکل نے خود ہی کیا تھا وہ نکاح ان کا ہوا ان کے ساتھ خاتون کے ساتھ حضرت ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنی بہن کا نکاح کسی کے ساتھ کیا تو اس نے طلاق دے دی طلاق کے بعد جو ہے جب عدت گزر گئی تو اب انہوں نے دونوں کا ذہن بنا کے نکاح کر لے ہم اب وہ آئے خود چل کے ان کے پاس آ کے کہا وہ بندے بھی اچھے تھے کسی معاملے پہ ان کو انبن ہو گئی تو طلاق کی صورت نکل آئی تو اب وہ آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں نے تمہیں اپنی بہن کا رشتہ دیا تھا اور تم نے آگے سے طلاق دے کے اسے گھر سے نکال دیا لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گا اس کا اللہ و تبارک نے یہ آئے مبارکہ نازل فرمائی تو اسی وقت حضرت آکر صد السلام کے وہ جو روتے ہوئے آکر اسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے توبہ کی قسم توڑی قسم کا کفارہ دیا اپنی بہن کا نکاح اسی بندے کے ساتھ دوبارہ کر دیا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو توبہ باللہ پھر زندگی ساری کبھی بھی جن کے ساتھ یہ طلاق کا معاملہ بن گیا ہے کبھی بھی زندگی ساری سلام دعا نہیں کریں گے کبھی زندگی ساری سلام دعا نہیں کریں گے اب بتائیں آکل علیہ السلام نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا طلاق کی صورت نکل آئی وہاں طلاق کا معاملہ ہو گیا کیا خیال ہے آکل علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تھا نہیں دور کیا اسی طرح کے تعلقات رہے بھائی ایک لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے رنجش آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تو زندگی سارے بندہ منہ پھلائے پھرتا رہے یہ بھی ایسے ہی جیسے دوسرے عقد ہوتے ہیں وہ عقد نہیں ہوا تو کیا ہے بندہ تعلقات زندگی ساری کے لیے ختم کر دیتا ہے ایک ان کا نبھا نہیں ہو سکا رشتے کا چلو چار دن کے لیے رنجش ہے اسے ختم کر کے بندہ مل بیٹھے آپسی رشتے دار آپس میں چچے زاد بھائی زندگی ساری نہیں بولیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے ہاں ہی پایا جاتا ہے پتنی کیوں پایا جاتا ہے اچھا دوسرا معاملہ وہ نکاح کرنے سے منع کرنے والا ابھی بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے کو خاندان ہیں قبیلے ہیں جو دوسرے نکاح کو تو پورا پورا عیب ہی سمجھتے ہیں ایسے گناہ سمجھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا تربیت فرمائی ہے یہ آئے مبارکہ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ وحدا تو اللہ تم انصاف اب الگ ناجل ہننا میں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں فلا تعدلو ہننا ان کہنا ازواجہ ہننا تو تم ان عورتوں کو مجبور نہ کرو ان عورتوں کو نکاح کرنے سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے تجویز کردہ شوروں کے ساتھ نکاح کر لیں جو انہیں پسند ہو جسے وہ تجویز کریں اس کے ساتھ نکاح کر لیں تم رکاوٹ نہ ڈالو یہاں پر اس شوہر کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہ روکے سابق شوہر طلاق جس نے دی ہے وہ شوہر بھی منع نہ کرے اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپنے سابق شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تم اسے منع نہ کرو تمہارے لیے منع کرنا جائز نہیں ہے رب تبارک رفتبار کو بتا رہا نہیں شاف راما تلاد جب کہ وہ راضی خوشی نیکی کے طریقے کے ساتھ باہم رضا مند ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم منع کرو ذالک یعذ بی اللہ اکبر یہ تربیت کا انداز دیکھیں جی اسلام کا رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تربیت کیسے کرتا ہے یہاں حکمران قانون بناتے ہیں پھر ڈنڈے کے زور پہ نافذ کرتے ہیں ہے یا نہیں ڈنڈے کے زور پہ نافذ ہوتا ہے نا جہاں قوم لوگ دیکھیں گے ڈنڈے نظر نہیں آ رہا تو وہاں پھر قانون کی عمل داری نہیں ہوتی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دن کے وقت سارے جناب یہاں کھڑے ہوں گے چکنے ہوں گے پولیس والے تو لوگ قانون کو دیکھتے ہیں پھر نہیں جی نہیں وہ اشارہ جو ہے اسے عبور نہیں کرنا پولیس کھڑی ہے جب تک ڈنڈا ہے وہاں تو ساری دیکھ بھال ہوگی جیسے پولیس والا وہاں سے ہٹ جائے تو چاروں طرف سے گاڑیاں گھسا کے کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ ٹریفک پھنس جاتی ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا عموماً وہیں ٹریفک پھنستی ہے جہاں پہ یہ پولیس والے نہ کھڑے ہوں عموماً چوک چرائے میں ایکسیڈنٹ وہی ہوتا ہے جہاں پہ پولیس والے نہ کھڑے ہوں یعنی کہ ان کے قانون کو یعنی کہ تبھی مانتے ہیں اس کو کچھ سمجھتے ہیں جب ان کا ڈنڈا ساتھ کھڑا ہو لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ماننے والوں کی تربیت کیسے فرماتا ہے رب تعالیٰ نے علیہ میں من کان میں یہ نصیحت اس بندے کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بتائیں بھائی جس <clears throat> بندے کے دل میں یہ دو باتیں بیٹھ جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیں اسے اکیلے گھر میں بیٹھا ہوگا اسے پولیس کھڑے کرنے کی ضرورت ہے کوئی ہے جی اور جس بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے یہ یہ بات راسخ ہو جائے اس کے دل کے اندر کہ میں نے کیا دن حساب دینا ہے یہاں پہ ایک ایک بات میری لکھی جا رہی ہے تو وہ بندہ کبھی بھی کہیں بھی ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کے بنائے قانون کی مخالفت نہیں کرے گا یہ ہے تربیت اسلام کا منج وہ کیسے تربیت کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی رب تعالیٰ نے میں کہ وہ عورت جو ہے اپنے سابق شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم منع نہ کرو گھر والوں کو کہا جا رہا ہے سابق شور کو یعنی کہ گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ سابق شور سے نکاح کرنا چاہتی تم منع نہ کرو یا کہیں اور بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تم رکاوٹ نہ ڈالو بلکہ یہ دیکھ لو کہ تمہارا اس کا نکاح کرنا وہاں مناسب ہے کوئی نقصان نہیں ہے عموماً لڑکیاں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ ایسی جگہ نکاح کرنے پہ بزد ہوتی ہیں جہاں انہیں ویسے بظاہر کوئی چیزیں نظر آئی ہوتی ہیں لیکن حقیقت کے اندر نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو ان کے سامنے ظاہر کیا جائے انہیں سمجھایا جائے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے لہٰذا آپ اس سوچ سے باز آ جائیں جی جہاں نفع بھی ہو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں نبھا بھی ہو سکتا ہے وہاں صرف اپنی ظاہری ناک بچانے کے لیے نکاح نہ کرنا اسے نکاح نہ کرنے دینا رب تبارک و تعالیٰ نے شاہ میں یہ بات درست نہیں ہے تمہاری ظالکم ازکارکم واتحر میں کہ تمہارا ان کے ساتھ نکاح کر دینا یہی بہتر ہے ازکا یہی تمہارے لیے سب سے ستھری بات ہے وہ اتحر اور سب سے زیادہ پاک بات یہی ہے تمہارے لیے کیوں کہ آج تو نکاح کرنے سے ناک نیچا ہو رہا ہے نا کل کو وہ بھاگ گئی پھر تو کھٹ کے نیچے جا گرے گئے وہ بھی گٹر میں ہے ہی نہیں پھر کہاں جائے گا آج جو ناک کا مسئلہ بنائے پھرتا ہے کل کو وہ دوڑ گئی اس کے ساتھ آج تو ویسے آپ کو پتا ہے بھی رابطے کیسے جناب تیز ہوتے ہیں آج کل تو وہ بات ہی نہیں رہی نوز منظالے جیسے پہلے اس طرح کے مسائل ہوتے تھے لیکن بہت کم ہوتے تھے پورے یعنی پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل گاؤں ہے نا وہاں ایک دو خواتین ہوتی تھیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا تھا یہ اس نے مائی صاحبہ نے خود سپیڈ کے ساتھ چل کے نکاح کیا اپنا یعنی اپنی مرضی کے ساتھ کیا دوڑ کر لیکن آج تو معاملہ ہی ہو رہا ہے آج تو لڑنے لگی ہوں دارالعمان میں جا کے دیکھیں یہ آگے پیچھے جا کے دیکھیں وہ کتنی خواتین ہیں جو گھر سے جناب بھاگ آتی ہیں پھر ان کے وہاں آگے نبھا نہیں ہوتا پھر جناب دار العمان میں ہیں زندگی ساری کے لیے وہیں پڑی ہیں وہاں نوز بل بڑے بڑے وزیر مشیر جو ہیں ان کو ان زلیلوں کی ان کمینوں اور جو بھیڑی ہیں ان کی حوث پوری کرنے کے لیے وہاں سے لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے دارالامان سے وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کو ظالم ٹھہرا کے وہاں آئی تھی دارالامان میں امن کی جگہ پہ پہنچی تھی وہاں اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تبارک بارک تعالی نے ارشا فرمایا کہ تمہارا ان کے ساتھ نکاح کر دینا یہی تمہارے لیے اچھی بات ہے از کا صاف ستھری بات بھی یہی ہے اطہر اور پاک بات بھی یہی ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری بھی عزت ہے اس خاتون کی بھی عزت ہے یہی سے ہے مسئلہ ہاں یہاں پہ یہ ہر اس بندے کے لیے رب بارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو پہلے تو اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے نہیں آیا مسئلہ اگر ایسا ہے معاملہ کہ جناب وہ ہو گیا کہیں یعنی دل جڑ گیا ہے اس کا خاتون کا کہیں بھی تو پھر دیکھے اگر وہاں پہ بنتا ہے تو پھر کر دے پھر نہ نہ کرے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں کف بھی ہو یہ نہ ہو کہ لڑکی گند پہ گرنے گرنے چاہتی ہو تو پھر جناب ایسے بندہ اڑی کرتا رہے یعنی کہ اس پھر سے سمجھایا ضرور اور اسے سمجھایا پھر اپنا اس کے نفع نقصان اسے بتا دیا اگر پھر بھی مرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے رخصت کر دی جائے اسے کہا جی ٹھیک ہے مزے کرو پھر تم جو چاہو تم کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا اللہ اکبر واللہ یعلم تم اللہ تعلمون میں تمہاری بہتری کو تمہاری اصلاح کو تمہاری صلاح کو تمہاری خیر جو ہے تمہارے لیے خیر کس کام میں ہے وہ رب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہاں دوسرا نکاح کر دو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تم اپنی مسلطیں تو لے کے بیٹھے ہو اور نہیں جی دوسرے نے کہا ہماری برادری میں جائز نہیں ہے ابھی کئی برادریاں ایسی ہیں بہت زیادہ ان میں یہ ایپ پایا جاتا ہے وہ نکاح نہیں کرتے دوسرا چاہے وہ جناب بیچاری دوسرے دن اسے طلاق ہو جائے یا دوسرے دن اس کا شور فوت ہو جائے حرام ہے وہ حرام سمجھتے ہیں وہ آگے اس کا نکاح نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے بعد میں جب وہ خاتون خود سے کہیں چلی جاتی ہے یا اغوا ہو جاتی ہے لوگ ہی آگے اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں بعد میں پھر جناب وہ ان کی چار پہیاں الٹی اور انہیں دھونا شروع ہو جاتا ہوں رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی آگے دیکھیں چونکہ نکاح کے بعد بچے ہوتے ہیں اور بچے جب ہو جائیں تو بعض اوقات ویسے کسی معاملے پہ انبن ہو جائے تو طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اب بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ آیا رداعت دودھ پلانا وہ کون دودھ پلائے گی اور کیسے دودھ پلائے گی یہ رب تبارک و تعالی نے اگلی پوری آیا مبارکہ کے اندر یہی حکم بیان فرمایا اب یہ ذہن میں رہے ایک عورت وہ ہے جو نکاح کے بعد اس کی طلاق نہیں ہوئی اپنے شوہر کے گھر میں ہی ہے دودھ پلانا ہے تو دودھ پلانے کی اجرت اجرت نہیں لے سکتی وہ اپنے شور سے اجرت نہیں لے سکتی خامن نان نفکا روٹی پانی اور کپڑے اور جو سہولت گھر کے رہنے کی رہائش کی وہ دے گا وہ اس کو بطور بیوی کے دے گا کس طرح دے گا بطور بیوی کے دے گا اگر اس عورت میں اور بندے میں میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے اب صورت کیا ہوگی اب صورت جو ہے نا وہ یہ ہوگی کہ مرد عورت جو ہے وہ نہ کر دیتی ہے میں دودھ نہیں پلاتی مجھے اجرت دو تب دودھ پلاؤں گی بچہ تو باپ کا ہے نا نصب تو اسی کا چلے گا عورت کو تو نصب چلنا نہیں بچہ باپ کے پاس ہی جاتا ہے جی اس کے بعد تو اب صورت یہ ہوگی کہ وہ خامد جو ہے وہ اس عورت کو اسر کے لیے اجنبی ہو گئی اگر جو اس کے بیٹے کی ماں ہے تو اب وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اس کا خرچہ دو تو میں دودھ پلاؤں گی ٹھیک ہے جی اب دینا کتنا ہے مرد امیر ہے تو عورت کو امیروں والا کپڑے بھی دے امیروں والا کھانا بھی دے اگر مرد عورت دونوں امیر ہیں تو پھر بھی امیروں والا کھانا چلے گا امیروں والے کپڑے چلیں گے اگر جناب مرد جو ہے وہ غریب ہے یا پھر دونوں ہی غریب ہیں تو پھر متوسط طبقے کا جتنا ہوتا ہے عام یعنی کہ ہزار بارہ سو کا سوٹ اور اسی حساب سے کپڑے اس طرح کا یہ خرچہ جو ہے وہ مرد پر یعنی روٹی وغیرہ سارا کچھ دے گا اسے یہ مرد پر لازم ہوگا یہ اس کو بطور بیوی کی نہیں دے رہا کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا اب جو اسے جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ اس کو بطور مرد آ یعنی دودھ پلانے والی کے اس لیے دے رہا کہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اب یہاں پہ دونوں میاں بیوی بی باہم مشورے سے یعنی کہ وہ صاحب کا بیوی جو ہے وہ بام مشورے سے یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ اس کا دودھ جو ہے وہ کسی اور عورت سے پلوا دیں جیسے عموماً پہلے ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا جیسے دودھ جو ہے نا وہ دیہاتوں کے اندر عموماً شہروں سے شہروں کی فضا جو ہے وہ آلودہ اور وہاں کی زبان جو ہے شہروں میں چونکہ لوگ باہر سے آ کے رہتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بھی مختلف قسم کی ہو جاتی ہیں باہر کے الفاظ اس میں ملتے ملتے خالص زبان بھی نہیں رہتی عموماً شہروں میں خالص غذا بھی نہیں پہنچتی یہ والے معاملات جو ہیں یہ بڑے سارے ہوتے تھے تو لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو دیہاتوں میں اور گاؤں میں بھیجا کرتے تھے دودھ پلوانے کے لیے بچوں کی پرورش وہیں ہوتی تھی بھی ایک تو کھانے پینے کی چیزیں انہیں خالص ملتی تھی بچے بھی طاقت والے ہوتے تھے اور دودھ بھی پیتے تھے وہاں خواتین کا وہ بھی خالص ہوتا تھا اس میں بھی کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اور زبان بھی ان کی خالص ہوتی تھی ہے جی جیسے یہاں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ان کی انگریزی بولنے والے ہیں تو انگریزی کے چار لفظ گھس گئے کسی اور علاقے کے ہے تو وہ بھی چار گھس گئے ہے یہ نہیں جیسے اردو بولنے والے بول رہے تھے یار ایم تنگ کر رہا ہے مجھے بھی بندہ پوچھے بھی ایم اے کیسے ایم اے آ گیا یہاں ایم اے کا تو تعلق ہی نہیں بنتا ایک بندہ خالص اردو بول رہا ہے کہتا ہے میں نے تو جانا ہے وہاں بڑ جانا ہے بس اب وڑنے کا تعلق کیا ہے اس میں بڑھنے کے ساتھ اس میں اردو میں وڑنا کیسے آ گیا بھائی کیسے واڑ دیا آپ نے یہ سمجھ سے بالا تارا تو ایسی باتیں جو ہے نا وہ عموماً یہ گھس جاتی ہیں ان کی زبان بھی خالص نہیں رہتی شہروں میں شہروں میں زبان خالص ہے نہیں رہتی وہ چار ان کی چار ان کی جیسے ہماری اردو زبان ہے وہ اردو کا معنی ہی لشکر ہے اردو کو مانا لشکری ہے یعنی کہ جب ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمان حکمران تھے تو اس وقت مختلف علاقوں کے مجاہد یہاں جمع ہوئے فوجی وہ جمع ہوئے تو وہ ترکی کے ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے سارے کے سارے یہاں جمع ہوئے عربی بھی تھے ان میں فارسی بھی بولنے والے تھے تو یہاں آنے سے ان کی جو بولی اکٹھی ہوئی نا ساری وہ ایسے سمجھے معجوم تیار ہوا وہ ہماری بولی نکل آئی وہاں سے یہ ہماری بولی کوئی اتنی پرانی نہیں ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہے اردو کی ابھی کیا ہے اس کا سب سے پہلا شاعر جو ہے وہ حضرت خسرو رحمہ اللہ ہیں ان کا سب سے پہلا کلام جو ہے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے یعنی کہ اس کو وزن کے حساب سے یہ شاعرانہ انداز سے حضرت میر کسری اٹم اللہ نے ترتیب دی ہے وہ سب سے پہلے شاعر ہیں اردو زبان کے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زبانیں جو ہے نا شہروں کے اندر خالص نہیں ہوتی تو اس لیے لوگ پہلے اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ جا کے گاؤں میں دیہاتوں میں دودھ پئیں تو ان کی وہ ایک تو جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوں آپ کو پتا ہے خواتین کے دودھ میں تو ایک طرح کی طاقت ہوتی ہے خاتون کا دودھ پینے سے بچے میں طاقت آئے گی اپنی ماں کا دودھ پینے سے فطری محبت آئے گی کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ ہی پیے لیکن اب چونکہ مائیں جو ہے نا عموماً آج کل کی نئی مائیں جو آ رہی ہیں وہ چونکہ ڈیوٹی بھی ہوتی ہیں دفتر میں جاتی ہیں آفس میں جاتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ مجبوراً ڈبے کے دودھ پیتے ہیں گھر میں ابا ہوتا ہے یا ڈبا ہوتا ہے یا پھر ابا بھی نہ ہو تو پھر گھر میں ملازم ہوتا ہے وہ جناب ڈبے میں سے دودھ نکال کے گھول گھول کے پلاتا رہتا ہے بچے کو بےچارے کو تو آپ بتائیں وہ فطری محبت نہیں رہتی تھی جی۔ ایک تو مجبوری بن گئی نا دودھ پلانا جائز ہے ڈبے کا دودھ پلا سکتے ہیں جائز ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے لیکن ایک فطری محبت جو ماں بیٹے میں ہوتی ہے وہ والی نہیں ہوتی آپ دیکھیں جتنے بچے اپنی ماں باپ سے دور رہتے ہیں نا دودھ انہوں نے ڈبے کا پیا ہوا ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا ہوا <laughs> یہ پکی بات ہے یہ اللہ ماشاء اللہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدیت رکھ دے آج بھی آپ یورپ کے مالک میں چلے جائیں یا جتنے بھی ان کے ملک ہیں وہاں چلے جائیں وہاں بچے ڈبے کا دودھ پیتے ہیں ماں دودھ نہیں پلاتی اور وہی رواج ہمارے ہاں آ رہا ہے تہذیب آ رہی ہے بہت زیادہ لوگوں میں پھیل چکی ہیں خواتین دودھ نہیں پلاتی ان کو معاملہ ہوتا ہے جی حسن ضائع ہو جاتا ہے ہمارا بتائیں بھائی اس سے بعد میں بچہ ضائع ہو جائے آپ کا بڑھاپا برباد ہو جائے دار ہو جائے آپ کا بڑھاپا آپ پڑی رہے ہیں گھر میں آپ کو پوچھے کوئی نہ حسن آپ کو کہاں جائے گا بتائیں بھائی تو اتنی نقصان دہ باتیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں اس کے جو آخر میں جا کے انجام ہونا ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو آج ہوا کیا ہے سارے جو ہیں وہ ڈبے کا دودھ پینے والے ہیں رزلٹ یہ نکلا آج سگا بیٹا بنا بھائی بھائی کو نہیں جانتے باپ کو کہ اتنے ہوئے تھے باپ بھی وہ ان کا ڈبے والا ہی ہوتا ہے انہیں پتا کہ اتنے ہوئے تھے تو اب بعد میں وہ کہیں دور دراز چلے گئے جیسے مینڈکیں ہوتی ہیں بارش میں نکل آئیں تو بعد میں سارے تتر بتر ہو گئی بعد میں کہیں سے ملنے آ بھی گئے تو نہ تو گھر سے روٹی ملے گی انہیں نہ رہائش ملے گی ہوٹل پہ رہیں گے روٹی بھی اپنی کھائیں گے یا آئیں گے تو وہیں سے لے کے آئیں گے ٹیفن میں روٹی وہی بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ والی محبت نہیں رہی ماں نے بھی بچے جنم دیا تو نکل گیا غائب ہو گیا اب تیس سال پہلے کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں برطانیہ کے اندر خاص طور پہ امریکہ کے اندر ساٹھ فیصد بچے حرامی جن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا ڈیڈ کون ہے ابا کون ہے ان کا کوئی پتہ نہیں اور نوز بلا آج تو ویسے ان کا نام جو ہے نا ابے کا نام لکھا نہیں جاتا ماں کا نام لکھا جاتا اور وہی رواج ہمارے ہاں آ رہا ہے ہمارے ہاں بھی سیم لینا تو ابے کا نام ہی پوچھتے اماں کا نام پوچھتے ہیں کہ نہیں اور بھی معاملات میں اب ایسے ایسے یہاں یہی کر رہے ہیں کیونکہ جس کا اپنا ابا نہیں ہے وہ ہمارا ڈیڈ ہے کہ نہیں جو کچھ اس نے کہنا ہے وہی ہم نے اپنانا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے تو اتنی نقصان دہ بات ہے تو بھئی یہ ڈبے کا دودھ جو نا اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ وہ فطری محبت جو ماں کو اپنے بچے کے ساتھ اور بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے وہ والی ختم ہو رہی ہے آج بھی آپ چلے جائیں یہ ملتان کے اندر مشن ہسپتال ہے یہ انوار صاحب جانتے ہیں علاقہ قریب پڑتا ہے ان کے تو وہ وہاں مشن ہسپتال ہے وہاں پہ سینکڑوں بچے یعنی کہ کلمہ پڑھنے والی خبر تو عیسائیوں کا اسپتال ہے کلمہ پڑھنے والی بھی عورتیں ہوں گی نا اگر حرام بچہ جنے گی یا ویسے جناب بچے کو لینا نہیں چاہتی تو وہیں پہ جا کے بچہ جنم دے کے انہیں کو دے دیں گی اب وہ ہسپتال سینکڑوں بچوں کی پرورش کر رہا ہے بڑا کر کے ان لڑکیوں کو لڑکوں کو جناب عیسائی بناتے ہیں پھر ان کے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں حرامی بچوں کی پرورش ہوتی ہے وہاں ملتان کے اندر اور یہ صرف ملتان نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر ہے ہاں سائیوال میں بھی ہے دیکھیں وہ ہوتا ہے جی یہ اتوار والے دن وہاں جمع ہوتے ہیں یہ سارے لوگ اور وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یا تقریب کہتے ہیں اور نوز اللہ منظال ہے کہ اس میں ساٹھ فیصد زیادہ مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں عیسائیوں کے پاس دعا کروانا جا رہا ہے پادری کے پاس بتائیں اور اتنا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تم دم درود کے لیے ان کے پاس جا رہے ہو تم دعا کروانے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہو تمہارے شیوخ مر گئے ہیں بزرگ تمہارے چلے گئے ہیں دنیا سے کسی کی دعا کے اندر اثر نہیں رہا کہ تم جا کے چوڑوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے دعائیں کرواؤ اور یہ حقیقت والی بات ہے اسی دعا کے ذریعے سے بڑے سارے لوگوں کو کافر کر رہے اگر نے ویڈیو دکھائی مجھے ایک بندہ بالکل مرا پڑا ہے پادری جناب چھل مچھا بالکل اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے وہ آیا اس نے کہا یہ سو مسیح کے نام سے کھڑے ہو جاؤ ایک دم بندہ کھڑا ہو گیا چار روپئے اٹھا کے لے گئے چلتا ہوا گھر گئے وہاں سے اب بتائیں جو بندہ ایسا دیکھے گا یہ شبدے ہوتے ہیں ایک دم سے بندہ کھڑا کر دیا بعد میں وہی بندہ پڑا ہوا ہے تو یہ بھائی چلے ہوتے ہیں لوگوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں یہ ایک علاج ہے اسے پینڈول بندہ کھانے سے زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے پینڈول بلی تھوڑی ہو گئی ہے پینڈول کہے گا آل مدد یا پیر دستگیر یا پیناڈول سرکار کہے گا کوئی تو پھر ان کو ولی کیسے مان لیا تم نے بھائی یہ بھی تو ایک کیا ہوا ہے ایک عمل کیا ہوا انہوں نے اس کے ذریعے سے تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی تاثیر تو ہندو میں پیدا ہو جاتی ہے جوگی میں پیدا ہو جاتی ہے یہ سادھو سنت جتنے بھی لگے پھرتے ہیں ان میں پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی یہ کوئی کمال نہیں ہے اسی کو بھی یاد سمجھ بیٹھے ہمارے لوگ پاگل لوگ ایسے ہم سکھوں کے پاس جاتے ہیں تندروت کروانے کے لیے بتائیں بھائی اب جو بندہ سکھوں کے پاس جا رہا ہے ایمان رہے گا اس کے پاس کیا بتائیں بندہ کہاں کہاں سے بچائے ان کو یار کہاں کہاں سے پکڑ کے ان کو لائے میں قسم خدا کی حدیث باغ بخاری شریف میں کریما کرے سامنے میں میرا اللہ تبارک وطالعہ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں پر جب یہ لوگوں کو نا زنجیروں کے ساتھ کھینچ کھینچ کے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لا رہے ہوتے ہیں یہ وہ خیر خائی آج لوگوں میں دکھنے میں بہت کم آ رہی ہے کہ عالم جو ہے نا اس کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا جناب اور رات دن چیخے چلائے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی راہ سے نکال کے جنت کی راہ پہ لگا دے ان کو رب تبارک وطالعہ تعالیٰ کی طرف لے جائے رب تبارک و تعالیٰ کا راہ دکھائے آج جس کو بھی دیکھے وہ یہی کہتا ہے ملا تو اپنی نے بیٹھ تین چور نل کی تین ہور نل کی میرے رسول اللہ علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تعجب فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے مانو حیران کی رب حیران کیوں ہوگا مانو یہ کریں گے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے ایسے بندوں پر جو لوگوں کو زنجیروں سے پکڑ کے ان کے گلے میں زنجیر ڈال کے کھینچ کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لاتے ہیں تو یہ والا جذبہ اور یہ تڑپ جو کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء میں رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ آج مولوی میں نظر کیوں نہیں آ رہی جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مالی مالی نہیں رہا مالی ظالم بن کے جناب پودوں کو خود کاٹنے پہ لگا ہوا ہے ہے اس ثابت ہوتا کہ چرواہا جو ہے بھیڑوں بکریوں کا اس کے ہاتھ میں بجائے چمک ہونے کے کہ بکریوں کو راہ راست پہ لگائے اس کے ہاتھ میں جناب وہ اب چھری آ گئی ہے جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے جناب اسے بھیڑیے کے ہاتھ میں جانا دیتا ہے تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ چرواہا بن کے رہے امت کے لیے چرواہا رائے بن کے رہے یہ سارے اس کی رعیت ہے ان کا خیال کرے اس پہ لازم ہے کہ ان کے ایمان کا دفاع کرے اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے جہاں تک بول سکتا ہے بولے ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے سمجھایا انہیں یہ امت کے علماء پر لازم ہے باپ پر لازم ہے اپنے بیٹوں کو اسراہ پہ لائے ماں پر لازم ہے اپنی بیٹیوں کو سمجھائے اور اسراہ پر لائے انہیں جناب بے دینی کی راہ پر کفر کی راہ پر شر کی راہ پر نہ جانے دے اپنے بچوں کو یہ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی ہمیں عیسائیوں کے پاس دعا کروانے جا رہے ہیں اپنے بچے مسلمان اور بھائی بے نکاح کے پیدا ہوا ہے کم از کم کافر تو نہ کرو اسے کافروں کے سپورٹ تو نہ کرو تم کریم کر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے بچے چھوٹے بچے تمہارے جو ہیں وہ کافروں کے ہاں نہ رہنے دینا کیونکہ کافروں کے ہاں رہیں گے ان کے رسوم و رواج دیکھیں گے پھر ایسے ایسا ان کے عقائد کو اپنائیں گے کافر ہو جائیں گے اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا بچوں کے ذہن بڑے کمزور ہوتے ہیں ہاں ان کو ان کے حوالے نہ کرنا آج بتائیں ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں بچے ہمارے ہیں ذہن ان کے عیسائیوں والے بچے ہمارے ہیں ذہن ان کے ہندوؤں والے بچے ہمارے ہیں نظریات ان کے یہودیوں والے ہیں آج مسلمانوں کا بچہ کھڑا ہو کے نام تو حضرت عمر کا لیتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارناموں سے راضی نہیں ہے نام صلاح الدین ایوبی کا لیتا ہے جب یہ بات کی جائے کہ فلسطین کو انہوں نے فتح کیا تھا پھر جناب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے وہ جی عیسائیوں پہ ظلم ہو گیا وہ جی یہودیوں پہ ظلم ہو گیا اسے جناب پہ ظلم کہتا ہے تو پھر بتایا اس نے صلاح الدین ایوبی کو مانا ہی کب ہے رب تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمایا جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائی مبارک کے اندر عرشا فرمایا والوالدات یردعن اولادہن حولین کاملین مائیں بچہ جننے والی جو ہیں والدات والدہ وہ دودھ پلائے اپنے بچوں کو حولین کاملین حول سال کو کہتے ہیں حولین کاملین دو سال پورے لمن ارادہ یتم الرضاعہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم اس کے لیے ہے جو اپنی رضاعت کو پورا کرنا چاہے دودھ پلانے کو پورا کرنا چاہے اس سے پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں اگر بچے کے لیے درر والی نقصان والی بات نہ ہو رزق ہن اس ہن بالمعروف جس کا بچہ ہے یعنی والد مولود جو بچے کا والد ہے اس کے ذمہ لازم ہے رزق و ہننا و قسمت بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ اسے کپڑے بھی دے اور اسے کھانا بھی دے کھانا بھی دینا مرد کے ذمہ ہے اور کپڑے بھی دینا مرد کے ذمہ ہے یہ اس صورت کے اندر دینا لازم ہے جب بی بی نہ رہے یعنی مرد کی صورت میں اور فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لا تدار والدتم بولدها اور اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے شوہر عموماً یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے بچہ چھین لیا ہم کسی اور سے دودھ پلوائیں گے عورت دودھ بھی پلانا چاہتی ہے ان بن ہو جائے طلاق ہو جائے تو بچہ بھی چھوٹا دودھ پلانے والا ہو تو اس میں مسئلے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں بچے کو ادھر سے چھینے گا ادھر سے چھینے گی یہ معاملات شور کی یہ ہوتے ہیں ہے منشا کہ میں بچہ اس سے دور کروں یہ تاکہ تڑپے اسے مزید تکلیف دوں میں انہیں رلاؤں ہیں انہیں رلاؤں گا کہا تھا نا اس نے انہیں تکلیف دوں گا تکلیف پہنچے گی تو وہ ہر بندہ پھر شیطان خواہ بن جاتا ہے اس وقت کہتا ہے میں اسے رلاؤں گا میں نہ نہ میں یہ نہیں کرنا لا تو تم بے والد میں تم بچے کی وجہ سے اس عورت کو اس کی ماں کو تکلیف نہ دو اور میں بلا مولود اللہ بے والد ہی اور نہ ہی بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دے عورت کیونکہ عورتیں عموماً بعض اوقات یہ بیر جاتی ہیں نخرے کرتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے پیسے زیادہ لینے ہیں ہیں وہ ڈیمانڈ زیادہ کر دیتی ہیں پیسے بڑھا دیتی ہیں یہ بھی نہ ہو رب تبارک و نے فرمایا کہ مرد بھی خیال کرے عورت بھی خیال کرے آگے رب تبارک و نے ارشا فرمایا جی بچہ یتیم ہو تو پھر کیا بنے گا بچہ یتیم ہو تو پھر خرچے کون دے گا رب تعالیٰ نے فرمایا وہ مثل و ظالق میں پھر وارث پر خرچہ دینا لازم ہوگا دودھ پلانے کا مثل و ظالق جیسے جیسے جتنا جتنا بندہ وارث ہوگا مثال کے طور پر ایک دادا ہے اور ایک ماں ہے اے دو بندے بچے ہیں اس کے وارثوں میں اب بچے کی میراث جو تقسیم کی جائے گی مثال دے رہا ہوں بچے کی وراثت میں تین ہزار روپے بچے ہیں بچہ فوت ہو جائے تو تو بچہ بھی فوت ہو جائے بچہ مالک تھا تین ہزار کا اب دو ہزار ملے گا اس کے دادے کو ہزار ملے گا اس کی ماں کو ماں تہائی کی مالک ہوگی دو ہزار کسے ملے گا دادے کو اور ہزار ملے گا اس کی ماں کو اب اسی طرح کر کے بچہ یتیم ہو گیا ہے اب دودھ پلانا ہے اس بچے کو تو ہر بار مثال کے طور پر اس کا خرچہ بھی تین ہزار روپے ہے یا جتنا بھی خرچہ بنتا ہے تو اب دو حصے دے گی دو حصے دے گا اس کا دادا ایک حصہ دے گی اس کی ماں یعنی جتنا وراثت کے حقدار بن رہے ہیں نا اتنا ہی اس کے دودھ پلانے کے خرچے کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے مثال کے طور پر کسی کے دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے اب کیسے دیں گے وہ اب ویسے ہی دیں گے وہ خرچہ دودھ پلانے کا جیسے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے گے سے جی، دو گے بنیں گے بہنوں کے یعنی برابر برابر تقسیم کریں گے کیسے تقسیم کریں گے برابر برابر مثال کے طور پر چار روپے چھوڑ کے بچہ فوت ہوا چھوٹا اب اس صورت میں دو روپے ملیں گے بھائی کو اور دو روپے ملیں گے ان دونوں بہنوں کو بہنیں ایک ایک روپے لے لیں گی بھائی دو روپے لے لے گا اب اگر وہ ہی بچا یعنی کہ باپ فوت ہو گیا تو اب وہ دو بھائی اور ایک بہن جو ہے ان کے ذمہ لازم ہے کہ ان کے دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیں وہ کیسے دیں گے بھائی اکیلا دو روپے دے گا اور بہنیں دونوں مل کے دو روپے دیں گی سمجھ مسئلہ یہ مسئلہ بڑا ذہن میں رکھنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں وال مسل و ظالق اتنے بڑے مسئلے کو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنے لفظوں میں بیان فرمایا و سے مسل و ظالق وارث پر اتنا ہی لازم ہے جتنا وہ خود وارث بنے گا لے گا نا آگے وارث بنے گا تو جتنا بچے کے مرنے کے بعد لے گا اتنا جناب اس کی اس کے ذمہ وہی ادا کرنا بھی اس کے ذمہ ہے جتنا لینا اس کے لیے جناب ثابت ہو رہا ہے رب تبارک نے فرمایا فین بار کو مطالعہ بتا شاور فلاں جناح علیہما میں اگر وہ مدت سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضا مندی کے ساتھ وہ بچے کی ماں اور بچے کا والد وہ پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو تبارک و کو نے باہمی مشورے کے ساتھ بتا شاور باہمی مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں فلاں جناح علیہما ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے دودھ پہلے چھڑا سکتے ہیں رب تعالی نے فرمایا تم منتستر اولاد کم اور اگر تم چاہو کہ دودھ تم اپنے بچوں کو باہر سے کسی عورت سے پلاؤ تو فلا جناح علیکم اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلم تم ما آتے تم بالمعروف جب کہ تم جس کے ساتھ جو طے ہوا ہے پرائی عورت کے ساتھ وہ تم اسے پورا پورا دے دو اسے پورا پورا دے دو یہ نہ لٹکا کے رکھو پیسے طے کر کے بعد میں کہو کہ ہر سال آ کے دس کلو گندم لے جانا یہ بھی درست نہیں ہے بعض اوقات ایسے لوگ بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ آگے دودھ پلوا لیا آگے عورت کو پھر ذلیل کرتے ہیں اسے مکمل طور پہ اس کا معاوضہ نہیں دیتے کو تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی معروف طریقے کے ساتھ تم نے ادا کرنا ہے وہ اللہ پھر وہی تربیت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرتے رہو تم رب تبارک و تعالیٰ سے وہ اور یہ یقین کر لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے آگے عدت بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی جس کا شوہر فوت ہو جائے جس کا شوہر اٹھائیسویں پارے میں صورت طلاق کے اندر مزید اس کی وضاحت آئے گی لیکن یہاں پہ بھی مختصراً بیان کر دیا گیا والذین یتوفون منکم اور وہ تم میں سے مرد جو فوت ہو جائیں ویذرون ازواجن اور بیویاں چھوڑ جائیں یا تو ربصن بے و عربا تو وہ عورتیں چار مہینے دس دن تک ٹھہری رہیں چار مہینے دس دن تک ٹھہری رہیں عدت گزاریں آگے نکاح نہ کریں نہ ہی نکاح کا پیغام دے کسی کو نہ ہی کسی کا پیغام قبول کریں کیونکہ یہ پھر شور کے صاحب وفائی ہوگی ابھی بیٹھی اسی کے گھر میں ہے عدت میں ہے تو آگے اس نے بات شروع کر دی پھر یہ جناب اسی انتظار میں تھی کہ وہ مرے تو میں آگے نکاح کروں یہ اس نے کیا کیا رب تبارک وطار نے ارشا فرمایا یہ ذہن میں رہے اگر وہ لونڈی ہے تو اس کی عدت بنے گی آدھی اس کی عزت کتنی بنے گی آدھی بنے گی کتنی بنے گی پانچ دن دو مہینے پانچ دن اس کی عزت بنے گی رب تعالیٰ نے ارشا فرمایا فیضا بلغ ناجل جب یہ عورتیں اپنی عزت پوری کر لیں فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف پھر یہ جو کچھ بھی اپنے بارے میں کرنا چاہیں یعنی نکاح کرنا چاہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے واللہ بما تعملون خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے آگے جی انتہائی اہم مسئلہ اسی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ میں بھی اگر عورتیں نکاح کرنا چاہیں کوئی بندہ اور بھی نکاح کرنا چاہے خاص طور پہ عورت خوبصورت بھی ہو اور اس کے بعد مال بھی ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ امیدوار بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نکاح کا پیغام دینے والے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پیغام دینا ہے تو کیسے دینا ہے سیدھا سیدھا پیغام نہیں دینا یہ جائز نہیں ہے ہاں اشارتاً کنایتاً اس تک بات پہنچا دی جائے اس کے کان میں ڈال دی جائے کہ یہ کہہ دے کہ مجھے ایک نیک خاتون کی ضرورت ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا پھر یہ کہہ دے کہ اگر آپ جب آپ کی عزت پوری ہو جائے تو آپ ایک مرتبہ مجھے ضرور بتائیے گا یہ بھی کسی کے ذریعے سے پیغام بھیج دے تو وہ جناب اس تک بات پہنچا دے اس طرح کی کوئی بات کر دے تو یہ اس کے لیے کہنا جائز ہے اس طرح کر دے تو یہ پیغام بھی اس کو پہنچ جائے گا وہ بھی ذہن میں رکھے گی کہ یہ فلاں فلاں بندہ ویسا نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ جس کے ساتھ چاہے گی وہ نکاح کر لے گی لیکن سیدھا سیدھا کہنا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ جائز ہی نہیں ہے یہ حرام ہے گناہ گار ہوگا بندہ اگر عورت بھی قبول کر لے گی تو وہ بھی گناہ گار ہوگی و تعالی نے اس سائے مبارکہ میں یہی مسئلہ بیان فرمایا ولا جناح علیکم فی ما حرت النساء میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو پھر نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تاریخ کرو اشارتن کہو او اقن تم فی انفسکم یا پھر بات دل میں ہی چھپائے رکھو دل میں ہی چھپائے رکھو بات یہ تاریخ ہی ہے نا اسے کہنا کہ آپ بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے مجھے نیک خاتون کی ضرورت ہے یا یہ کہے کہ آپ دعا کرتے رہیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی عورت مسئلہ ہے اس طرح کی مقصود اور پیغام پہنچانا ہے وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ پہنچ جائے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا عالم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم عن قریب اسے اس طرح کا پیغام بھیجو گے اس طرح کا پیغام بھیجو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ولا تو لیکن یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم خفیہ طریقے کے ساتھ وعدے کر لو کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے اور میں ہی میں آ رہا ہوں بس یہ نہ کہو اللہ ان تقول قولم معروف ہاں معروف طریقے کے ساتھ پیغام بھیجنا تو وہ بھیج دو وہ جیسے صورت میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں ولا تعظم عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب وجلا رب تعالی نے فرمایا کہ تم پکے عہد نہ کر لو نکاح کے ہاں جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے عدت پوری ہو جائے پھر تو جو تم مرضی کہتے رہو وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه یقین کر لو جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے فہ ہو تم رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو وہ عالم ہو اور یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حرم والا ہے